سرات مستقیم آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے اسے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے سرات مستقیم کھو دی ہے وہ زندگی کی شاہراہ پر بے مقصد گھوم رہا ہے اس آوارہ گرد کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس کی صبح میں کوئی جوش اور جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا انسان ایسا کیوں ہو گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز و انجام دونوں کو فراموش کر بیٹھا ہے وہ اس کہانی کے صرف اس حصے سے واقف ہے جو آج اس کے سامنے ہے آج کے انسان کے سامنے صرف دنیا ہے اس کی خوشیاں ہیں اس کے غم ہیں اس کی لذتیں ہیں اس کی تلخیاں ہیں اس کی آسائشیں ہیں اس کے مسائل ہیں اس کی نعمتیں ہیں اس کی محرومیاں ہیں اس کا پانا ہے اس کا کھونا ہے سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم سرات مستقیم سے بھٹک کر انسان نہ دنیا میں بھیجنے والے رب کو یاد رکھتا ہے اور نہ اس آخرت کو جس کی طرف اسے ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے آج دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنی منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والی سرات مستقیم سے غافل کیا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سرات مستقیم کا امین کہتے ہیں خود دنیا پرستی کے فتنے کا شکار ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ اچھی جگہ میری شادی ہو تاکہ میرا گھر بن جائے تاکہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے تاکہ معاشرے میں مجھے باوقار مقام مل جائے تاکہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا یہ نصب العین بن چکا ہے اس کے لیے وہ ہر حد کو توڑ دیتا ہے ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے ہر اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اس کی قبر اس کی منتظر ہے اسے حشر کے روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے نیکوبت کا حساب دینا ہے جس کی جزا ابدی جنت ہوگی یا ابدی جہنم دنیا میں اپنی ضروریات سہولیات اور آسائشوں کے لیے جد و جہد کرنا کوئی جرم نہیں جرم یہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کر دے وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا نصب العین بنا بیٹھے خدا کی عطا کردہ سرات مستقیم سے بھٹک جائے سرات مستقیم کیا ہے اس سوال کا جواب جاننا کوئی مشکل کام نہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کر سکتا ہے اس سے مراد لغوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں ہم میں سے ہر شخص روز اپنے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا پہنچتا ہے اس عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے اور ناک کی سیدھ میں چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائیں ہمیں بار بار موڑ موڑنے پڑتے ہیں بار بار نشیب و فراز عبور کرنے ہوتے ہیں اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے ہیں یعنی ہر موڑ پر ٹھیک فیصلہ کہ ہمیں کس سمت جانا ہے ہم بارہا ایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں بارہا ہم وار سڑک چھوڑ کر نہ ہموار راستہ لے لیتے ہیں اس لیے کہ ہر اچھا اور آسان راستہ ہماری منزل کی طرف نہیں جاتا جنت کے مسافر بھی اپنے سرات مستقیم پر ایسے ہی سفر کرتے ہیں جب حلال و حرام کا کوئی موڑ آئے تو حرام کی تمام تر آسانی کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں فواہش اور منکرات کی شاہراہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو وہ اسے چھوڑ کر پرہیزگاری کی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں جنت کے مسافر راستے کی رنگینیوں کی خاطر کبھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ سرات مستقیم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے نفس کی یہ پاکیزگی کسی کوہ کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی شہرہ زندگی کو چھوڑ کر مسائل زندگی سے فرار اختیار کر کے یہ پاکیزگی نہیں ملتی یہ پاکیزگی زندگی میں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے یہ ہر حال میں رب سے جڑے رہنے سے ملتی ہے جب غصہ آ رہا ہو جب ہرس کا زور ہو جب تما کی بھٹی دہ کے جب ہوس کا غلبہ ہو جب خواہش ناگ بن کر پھنکارے جب شیطان اپنے لشکر سمیت چڑھ دوڑے تو جان لیجئے زندگی کے راستے میں کوئی موڑ آیا ہے آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے آپ اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں یا قرآن کی بتائی ہوئی مشکل راہ بہت عارضی سی مشکل راہ اختیار کرتے ہیں پہلی صورت میں آپ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور دوسری صورت آپ کو آپ کی منزل خدا کی جنت سے قریب کر دے گی سرات مستقیم جنت کے راستے کا نام ہے جنت سے قریب کرنے والی ہر شے سرات مستقیم ہے زندگی کی ہر آزمائش میں جسے یہ بات یاد رہی وہ سرات مستقیم پر ہے جسے یہ بات یاد نہ رہی وہ سرات مستقیم سے دور ہے بے وقوف کون ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے احمق سمجھیں لیکن اگر میں احمق ہوں تو دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ بے وقوف ہیں یہ جملہ ادا کر کے وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے ضروری نہیں کہ انشورنس کرانے کے بعد میں اس کے ملنے تک زندہ رہوں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں میری آمدنی بڑھ جائے اور مجھے انشورنس کی رقم کی ضرورت ہی نہ رہے لیکن موت کی لاچاری اور حشر کی محتاجی ہر شخص کو دیکھنی ہے میری توجہ اس دن کے انشورنس کی طرف ہے جبکہ دنیا کا انشورنس اس روز کام نہیں آئے گا یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئے میں بھی خاموشی سے یہ تجزیہ کرنے لگا کہ بے وقوف کون ہے اس گفتگو کا پس منظر یہ تھا کہ یہ صاحب اپنے ایک رشتہ دار کے انشورنس کی رقم جمع کرانے گھر سے نکلے اور واپسی پر مجھ سے ملنے آ گئے بات چیت میں ذکر چھیڑا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے چھوٹے موٹے کام وہ اپنے فارغ وقت میں کر دیتے ہیں آج انہوں نے دفتر کی چھٹی کی تو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے بجائے وہ اپنے ایک رشتہ دار کا انشورنس جمع کرانے چلے گئے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے بھی انشورنس کرایا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ والا انشورنس نہیں کرایا البتہ یہ جو میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتا ہوں یہی اصل میں میری انشورنس پالیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے میں ہمیشہ ممکن حد تک دوسروں کی مدد کرتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا ہمیشہ میرے مسائل میں میری مدد کرتا ہے تاہم مجھے یقین ہے کہ میری اصل بیمہ پالیسی خدا مجھے اس وقت دے گا جب حشر کے دن خدا کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا اس روز وہ سب سے بڑھ کر میری مدد کرے گا اور قیامت کی ہر سختی سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو میں نے شروع میں نقل کیا ہے یہ گفتگو تو ختم ہو گئی لیکن دنیا کے ہر عقل مند کے لیے ایک سوال چھوڑ گئی وہ سوال جو بہت جلد خیال سے حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے زندگی کی نشانیاں ڈاکٹر مظہر نے میرے سامنے وزٹنگ کارڈ رکھ دیا اس پر نام کے نیچے ڈپوٹی کمشنر انکم ٹیکس کا عہدہ درج تھا یہ ان صاحب کا وزیٹنگ کارڈ تھا جن کا موتی کا آپریشن ڈاکٹر مظہر نے حال ہی میں کیا تھا اور جن کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے کر رہے تھے ڈاکٹر مظہر کا آئی کلینک میرے پڑوس میں واقع ہے وہ اپنی شخصیت اور مقصد دونوں اعتبار سے معاشرے کے قابل فخر اور قابل تقلید شخص ہیں ان کی زندگی کا مقصد عام آدمی تک اعلیٰ ترین علاج کی سہولت بہت کم نرخ پر پہنچانا ہے انہوں نے آنکھوں کا سرجن ہونے کے ناطے اسی شعبے سے آغاز کیا بعض صاحب دل لوگوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا یوں وہ کلینک وجود میں آیا جہاں ایک عام آدمی کو بہت کم فیس پر اعلیٰ ترین علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اور جب کبھی کوئی ضرورت مند شخص ان کے کلینک آتا ہے تو وہ بھی مایوس نہیں لوٹتا اس کے لیے بھی صاحب ثروت افراد کے تعاون سے مفت علاج کا بندوبست کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہنے لگے کہ جب میں نے ان صاحب کو موتی کے آپریشن کے لیے سات ہزار کی رقم بتائی تو ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا یہ سوالیہ نشان ہمارے ہاں ہر اس سفید پوش شخص کے چہرے پر پیدا ہو جاتا ہے جسے قدرت بیماری کی آزمائش میں ڈال دیتی ہے میں نے اس سوال کو پڑھ لیا اور ان کا آپریشن بغیر کسی فیس کے کر دیا لیکن انکم ٹیکس کے محکمے کا ڈیپیوٹی کمشنر عہدے کا آدمی جو رزق حرام کے گندے نالے سے نہا کر امریکہ میں علاج کرانے کی استداد رکھ سکتا تھا اس کا یوں سفید پوش ہونا اس کے بے داغ ہونے کی نشانی ہے میں نے کارڈ دوبارہ دیکھا اور سوچا کہ ایسے صاحب کردار انکم ٹیکس افسر کا وجود معاشرے کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور ان کا مفت علاج ہونا بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی ایک نشانی ہے جب تک زندگی کی یہ نشانیاں باقی ہیں ہمارا معاشرہ سارے برے لوگوں کے باوجود زندہ رہے گا فیصلے کا دن یہ ایک بڑا سا پوسٹر تھا جس پر لکھا تھا آٹھ جنوری فیصلے کا دن پس منظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی ساری ایک تصویر تھی جس میں ان کا دمکتا اور مسکراتا چہرہ نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا ان کے چہرے کی روشنی اور مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ یہ پاکستان کی آئندہ وزیر اعظم کا چہرہ ہے وسیع عوامی تائید صدر مملکت پرویز مشرف سے ہونے والی ڈیل اور بین الاقوامی تائید کی بنا پر یہ بات یقینی تھی کہ آٹھ جنوری دو ہزار آٹھ کا سورج جب غروب ہوگا تو اگلی صبح بے نظیر کے اقتدار کا سورج بن کر طلوع ہوگا مگر محترمہ کی زندگی میں آٹھ جنوری دو ہزار آٹھ کا دن نہیں آیا ستائیس دسمبر دو ہزار سات کا سورج جب ڈھلا تو بے نظیر کی زندگی کا سورج اس کے ساتھ ہی غروب ہو گیا ان کی زندگی میں فیصلے کا دن آٹھ جنوری نہیں بلکہ ستائیس دسمبر تھا مگر یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی بے نظیر بھٹو کی زندگی کامیابی اور محرومی کی انتہاؤں سے عبارت رہی وہ ایک جاگیردارانہ پس منظر کے حامل دولت مند خاندان میں پیدا ہوئیں ملکی اور بین الاقوامی سطح کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ان کے والد ملک کے مقبول ترین لیڈر اور وزیر اعظم بنے مگر اس کے بعد والد کے زوال قید اور موت کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے قید اور جلا وطنی کی صعوبتیں اٹھائیں پھر وطن واپسی پر عوامی مقبولیت اپنی شادی کی خوشی اولاد کی نعمت اور دو دفعہ اقتدار کی کامیابیاں دیکھیں مگر اس کے ساتھ اپنے دو جوان سگے بھائیوں کی موت اور بعض قریبی ساتھیوں کی بے وفائی کے علمناک مناظر بھی دیکھے اور آخرکار وزیر اعظم بننے سے قبل ایک گولی کا نشانہ بن گئیں ہر انسان کی زندگی اس سطح کی نہ صحیح مگر اس جیسی کامیابیوں اور محرومیوں سے عبارت ہوتی ہے انسان ان سب سے گزر کر ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہوگا یہی اس کے فیصلے کا دن ہوگا جب یہ دیکھا جائے گا کہ زندگی کے مصائب پر اس نے کتنا صبر کیا اور خوشیوں پر کتنا شکر اس دنیا میں کوئی دن فیصلے کا دن نہیں فیصلے کا دن صرف قیامت کا دن ہے ہیلمٹ پچھلے دنوں شہر کراچی میں ہیلمٹ پہننے کی پابندی لگی جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا مگر جب پولیس نے مقررہ تاریخ کے بعد سختی کرنی شروع کی تو لوگ ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ پولیس اہلکار جگہ جگہ ناکے لگا کر موٹر سائیکل سواروں کو روکتے اور ہیلمٹ نہ ہونے پر انہیں جرمانے کرتے یا ان سے رشوت لے کر انہیں جانے دیتے انہیں دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے تو بتانے لگے کہ راستے میں دو جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دونوں جگہ پیسے دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین سو روپے میں ملنے والا ہیلمٹ تین گنا قیمت پر نو سو روپے میں فروخت ہونے لگا بعض جگہ ٹھیلوں پر ہیلمٹ فروخت ہونے لگے نوبت یہاں تک آ گئی کہ چوروں اور رہزنوں نے ہیلمٹ چوری کرنا اور چھیننا شروع کر دیے تاہم یہ صورتحال زیادہ عرصے جاری نہیں رہ سکی تھوڑے دنوں میں حالات معمول پر آ گئے یعنی پولیس کی مہم ٹھنڈی پڑ گئی لوگوں کی بڑی تعداد ہیلمٹ کے بغیر اب دوبارہ موٹر سائیکل چلاتی ہے اور کوئی انہیں روکتا ٹوکتا نہیں اس صورتحال کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وقفے وقفے سے کوئی حکومتی یا سرکاری اہلکار کسی ہیلمٹ درامت کرنے والے تاجر سے بھاری رشوت لیتا ہے اور پھر ہیلمٹ کی پابندی کا حکم جاری ہو جاتا ہے یہ تاجر جب بھاری منافع پر اپنا امپورٹ کیا ہوا مال بیچ دیتا ہے تو پولیس سختی کرنا چھوڑ دیتی ہے بار بار یہ کہانی دہرائی جاتی ہے اور تاجر اور حکام دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں صورتحال کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے لوگ اگر ذہنی طور پر کسی قانون کی پابندی کے لیے تیار نہیں تو زور اور زبردستی کے ساتھ زیادہ عرصے تک ان سے اس قانون کی پابندی نہیں کرائی جا سکتی اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعداد میں عوام سے کہیں کم ہوتے ہیں دوسرے انہیں کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس نہیں لینا ہوتا بلکہ ہزار ہا قوانین اور ضابطوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے اگر لوگوں کی اکثریت کسی خاص قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو زیادہ عرصے تک بل جب اس کی پابندی کرانا ممکن نہیں ہوتا اس سلسلے میں لوگوں کی ذہنی ساخت اور تربیت کی کمی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت پڑھے لکھے اور باشعور شخص کا واقعہ بیان کروں گا ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ نہیں پہنتے حالانکہ یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے انہوں نے جواب دیا کہ ساری زندگی میں نے موٹر سائیکل چلائی ہے آج تک تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ لوگ اتنی بنیادی بات بھی نہیں جانتے کہ ایکسیڈنٹ زندگی میں بار بار نہیں ہوتا مگر جب کبھی ہوتا ہے تو ہیلمٹ موت و زندگی کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینچ دیتا ہے جب عوام اس رخ پر سوچتے ہوں تو محض قانون کے زور پر اصلاح نہیں ہو سکتی بلکہ جیسا کہ شروع میں میں نے بیان کیا ہے کہ رشوت پر اپنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر مہنگے داموں چیزیں فروخت کرنے والے تاجروں کی چاندی ہو جاتی ہے صرف ہیلمٹ کا واقعہ ہی اس بات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں بلکہ جہیز شادی کے کھانے پر پابندی وغیرہ کے قوانین کا حشر بھی سب کے سامنے ہے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ قوم کو باشعور اور تعلیم یافتہ بنایا جائے ہمارے تعلیمی نصابات میں ایران اور توران کی خبریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے شہریت کا شعور سوک سینس پیدا کرنے اور اخلاقیات کے بیچ کی آبیاری کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ایسے میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں اپنی جان مال ابرو کے تحفظ کے لیے بھی اور دوسرے کے تحفظ کے لیے بھی محتاط اور ذمہ دارانہ انداز سے زندگی گزارنے کی تلقین کریں تیز رفتاری سے پرہیز اور ہیلمٹ پہن کر اسکوٹر چلانا اسی ذمہ دارانہ طرز زندگی کا ایک اظہار ہے جس میں انسان اپنی جان کو بھی تحفظ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ نقصان جو اگر پہنچ جائے تو زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے بے نظیر کے بعد آج کل مجھ سے سب سے زیادہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بے نظیر کے بعد ملک کا کیا ہوگا کیا یہ پاکستان کے اختتام کا آغاز بگننگ آف دی اینڈ ہے کیا ملکی حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے کیا یہ ملک مذہبی تشدد لسانی تصادم اور کسی ممکنہ بیرونی جارحیت کا کوئی وار اب سہ سکے گا کیا انارکی لوٹ مار اور باہمی خانہ جنگی ہمارے قومی وجود کے خاتمے کا سبب بنے گی یہ اور ان جیسے ان گنت سوالات اس اضطراب کا فطری نتیجہ ہے جو مایوس کن حالات نے دل و دماغ پر طاری کر دیا ہے لوگ مسترب اور پریشان ہیں دکھی اور غمزدہ ہیں مایوس اور خوفزدہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات پر ان کا کوئی بس نہیں چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی تقدیر ہے اور وہ ان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ملک و قوم کے مستقبل کو ایک بے یقینی اور اندیشہ کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے میں ان حالات میں یہ گسا پٹا جملہ تو نہیں دہرانا چاہتا کہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اچھے لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کی کشتی کو پار لگا دے اس لیے کہ موجودہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ اچھے سے اچھا لیڈر بھی ان میں کچھ نہیں کر سکتا ان حالات میں نجات کا واحد راستہ خدا کی مدد ہے خدا جب کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہترین لیڈر پیدا کر کے اس قوم کی نجات کا فیصلہ کر دیتا ہے خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب قوم کے چند باشعور لوگ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قوم میں پھیلانے کا فیصلہ کر لیں ایسے لوگ جب خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس قوم میں ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ قوم کو مہلت دیں تو خدا ان کے لحاظ میں نہ صرف قوم کو مہلت دے دیتا ہے بلکہ اگر کچھ لوگ ان کی بات مان لیں تو بہتری کے راستے خود پیدا کر دیتا ہے یہ لوگ خدا کو اپنی سچائی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے قریبی حلقے میں ایمان و اخلاق کی دہانی کرانے والے بن جاتے ہیں لوگوں سے محبت نرم گفتاری اور درگزر ان کا طریقہ ہوتا ہے انسانوں کی مدد چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا ادب اور خواتین کا لحاظ ان کا کردار ہوتا ہے اللہ اور رسول کی محبت خدا کے ساتھ اخلاص اس کی اطاعت ان کی عادت ہوتی ہے اچھے اخلاق کا فروغ نیکی کی تلقین برائی سے اعراض ان کی سیرت ہوتی ہے یہ لوگ خدا کے مطلوب اخلاق کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور خدا لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے یہ اپنے قریبی حلقے میں صالح عمل اور اچھے اخلاق کا بیج بوتے ہیں اور خدا دور دراز سے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے یہ دعا ازاری سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور خدا عالم اسباب میں ان کی دعوت کو مؤثر کر دیتا ہے پاکستانی قوم اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یہ وقت مایوس ہونے یا ذاتی مفاد کی دوڑ میں لگ جانے کا نہیں یہ وقت پاکستان کے بارے میں نجومیوں کی منفی پیشگوئیاں سننے ملکی سیاست پر بیمانی تبصرے کرنے سازشوں کی دنیا دریافت کرنے اخبارات میں اپنے بارے میں امریکی منصوبوں کی تفصیل پڑھنے اور آنے والی تباہی کے انتظار کرنے کا وقت نہیں یہ وقت کام کا وقت ہے یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنے کا وقت ہے یہ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا وقت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اختیار کرنے کا وقت ہے جن کے صدق اور امانت کی گواہی بدترین دشمن بھی دیتے تھے اس سے پہلے کہ بے نظیر کے بعد کیا ہوگا کا سوال کرنے والے پاکستان کے بعد کیا ہوگا کا سوال کرنے لگیں اٹھیے اور اپنے اندر نظر ڈالیے اپنے آپ کو بدلیے اپنے ارد گرد نظر ڈالیے اسے بدلنے کا عزم کیجیے اور اس سے آگے جو کچھ ہے اسے نظر انداز کر کے اپنی نظریں آسمان کی طرف امید کے ساتھ اٹھائیں یہی میرے پاس آپ کے سارے سوالوں کا تنہا جواب ہے ویلنٹائن ڈے محبت انسان کا ایک بنیادی اور فطری جذبہ ہے انسانی وجود رشتوں اور تعلقات میں یہ جذبہ بڑے جمال اور حسن کے ساتھ اپنا ظہور کرتا ہے خدا اور بندے اولاد اور والدین دوست اور اقربا کے رشتوں کی ساری خوبصورتی نہ صرف اس جذبے کی عطا کرتا ہے بلکہ ان رشتوں کو زندگی کے ہر امتحان میں اگر کوئی سرخرو کرتا ہے تو بلا شبہ یہی محبت کا جذبہ ہے محبت کے رشتے کی ایک اور لطیف شکل وہ ہے جو آغاز شباب میں دل کے صحرا پر پہلی پھوار کی طرح برستی ہے بہر زندگی ایک نئے تلاتم سے آشنا ہوتا ہے قدم بے اختیار کسی سمت اٹھتے ہیں نظر بے سبب کسی کو ڈھونڈتی ہے دل کی دھڑکن بلا وجہ تیز ہو جاتی ہے نگاہ پر بجلی سی کونتی ہے قلب جتنا بے چین ہوتا ہے دماغ اتنا ہی آسودہ رہتا ہے دل کو بارہا بے وجہ قرار ملتا ہے اور بے وجہ قرار ملنے سے دل بہت بے قرار سا رہتا ہے محبت کے اس جذبے کا ودیت کرنے والا وہ خالق دو چہاں ہے جو خدا قدوس ہے ہر تعریف کا مستحق ہر خوبی کا سر چشمہ ہر جمال کا خالق اور ہر جذبے کا مالک وہ جس طرح اپنی عطا میں لازوال ہے اسی طرح اپنی حکمت میں بھی باکمال ہے وہ قدسیوں کا ممدو ہی نہیں عارفوں کا محبوب بھی ہے اس کی یہ حمد اور اس کی یہ محبت بے سبب نہیں زندگی کی کہانی کا ہر ورق اسی نے لکھا ہے اور ہر سطر اسی کے زور قلم کا نتیجہ ہے اس کہانی کا آغاز وہ محبت کی اسی نرم و نازک کومپل سے کرتا ہے جسے نکاح کے تحفظ کے بعد وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح دیکھنا چاہتا ہے اسی لیے وہ نوجوان محبت کے بیج کو دلوں کی زمین پر اگاتا ہے اور مضبوطی کے لیے جنس و شہوت کی کھاد ڈال دیتا ہے مگر اس حیات بخش کھاد کو گناہ کی دلدل بنا دینے والا ابلیس لئین ہے وہ شیطان مردود جو اپنی سرکشی کی وجہ سے بارگاہ ربوبیت سے دھتکار دیا گیا تھا اور جس ہستی کے حسد میں دھتکارا گیا تھا وہ یہی انسان تھا جس کا دل محبت کے دریا میں بہرحال ڈوبتا ہی ہے شیطان ملون نے خدائے زلجلال کی عزت کی قسم کھا کر انسان کی بربادی کا عزم کیا تھا وہ اس دریا کا رخ نکاح کے بہر زیز کے بجائے بدکاری کے گندے نالے کی طرف بوڑھنے کا خواہش مند رہتا ہے وہ عفت کی پاکیزگی کے بجائے شہوت کی گندگی کو مقصود عزیز ٹھہراتا ہے وہ نکاح کے تقدس کے بجائے زنا کی غلازت کو لذیذ تر بنا کر پیش کرتا ہے وہ حیا کی بلندی کے بجائے آورگی کی پستیوں کو مقصود حیات بنا دیتا ہے اور آخری زمانے کی یہ مغربی تہذیب کہ جس نے ہزار برس سے قید شیطان کو رہا کرایا ہے و بر کو مسخر کرنے کے بعد دو عالم میں غالب ہے یہ تہذیب میڈیا کی راہ سے شیطان کا ہتھ کنڈا بن کر دنیا اور اس کی اقدار پر حملہ آور ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ اس نے محبت کے پاکیزہ تعلق کو شہوت کی غلازت سے لتھڑ دیا ہے اس نے لو افیئر کو لسٹ افیئر بنا دیا ہے جو نامطلوب تھا اسے مقصود بنا دیا ہے اور جو مطلوب تھا اسے آزادی کی راہ میں کہیں کھو دیا ہے ہمیں نہ محبت سے نفرت ہے نہ جوانی میں دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ہم دشمن ہیں نہ انسانی جذبوں سے ہم ناواقف ہیں نہ شباب کے رنگوں کو پہچاننے سے اندھے ہم مغربی تہذیب کے دشمن ہیں نہ مغربی اقدار و تہوار کے نہ جوانی کے سیلاب پر بند باندھنے کے خواہاں ہیں نہ جدیدیت کی موج کو قدامت کے کوزے میں بند کرنے کے خواہش مند صرف قوم کے فرزندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک ہی ویلنٹائن ڈے مقرر کیا ہے وہ ان کی شادی کا دن ہے رہی ان کی محبت تو اس کا اظہار ہر روز چاہتا ہے بت پرستوں اور مسیحوں کا مقرر کردہ صرف چودہ فروری ہی کیوں ویلنٹائن ڈے ٹو مرد و عورت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے سورہ روم اس تعلق کی بنیاد اس کشش پر ہے جو انسانی جبلت میں رکھ دی گئی ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے یہ کشش نہ ہو تو صرف ایک نسل بات پوری انسانیت دم توڑ دے گی مرد و زن کی باہمی کشش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور خاندان کا ادارہ تشکیل دیں خاندان نہ ہوں تو معصوم بچے اور ناتواں بزرگ زمانے کی سختیوں کو جھیلنے کے لیے تنہا رہ جائیں گے مرد و زن کے اس تعلق کی ایک اور بڑی اہمیت بھی ہے دوسری تمام نعمتوں کی طرح یہ بھی انسانوں کو خالق کائنات کی ان بے کرا عنایات کا ایک ادنا سا تعارف کراتا ہے جو اس نے جنت کی ابدی زندگی میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں مگر مرد و زن کی یہ کشش بارہا اپنے ان مقاصد تک محدود نہیں رہتی شیطان انسان کی راہ میں بیٹھتا ہے اور خود اس کو ایک مقصود بنا دیتا ہے اس کا سب سے بڑا نمونہ مغربی معاشروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہاں حیا کا فطری جذبہ بہت محدود اور عفت و عصمت ایک قدر کے طور پر باقی نہیں رہتی میاں بیوی کا محدود اور پاکیزہ تعلق مرد و زن کے بے قید شہوانی تعلق میں بدل چکا ہے اس تعلق میں دو انسان رفع حاجت کے لیے باہم ملاقات کرتے ہیں اور دل بھر جانے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں ویلنٹائن ڈے اس آزاد تعلق کو منانے کا دن ہے اس کی ابتدا کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بت پرس رومی تہذیب سے شروع ہوا یا تسلیس کے فرزندوں کی پیداوار ہے مگر اس کا فروغ ایک ایسے معاشرے میں ہوا جہاں حیا کی موت نے ہر لو افیئر کو لسٹ افیئر میں بدل دیا ہے مغرب کا یہ تحفہ اب کرسمس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ مقبول تہوار بن چکا ہے ہر گزرتے سال میڈیا کے زیر اثر ہمارے ملک میں بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم مغرب سے آنے والی ہر چیز کے مخالف نہیں مگر کسی دوسری قوم کے وہ تہوار جن کا تعلق کسی تہذیبی روایت سے ہو انہیں قبول کرتے وقت بڑا محتاط رہنا چاہیے یہ تہوار اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ کچھ عقائد و تصورات انسانی معاشروں کے اندر پیوست ہو جائیں مسلمان عید الاضحیٰ کے تہوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا سے آخری درجے کی وفاداری کی یاد مناتے ہیں آج ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا ہم اس نقطۂ نظر کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اہل مغرب کی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے عصمت مطلوب نہیں اپنے نوجوانوں سے ہم پاک منی کا مطالبہ نہیں کریں گے کوئی ہندو عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کو ذبح کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا تصور نہیں کر سکتا لیکن ہندوؤں کی موجودہ نسل گائے کے تقدس سے بے نیاز ہو کر عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ ان کی اگلی نسلیں صبح سویرے مسلمانوں کے ساتھ گائیں ذبح کرنے لگیں ٹھیک اسی طرح آج ہم ویلنٹائن ڈے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ہماری اگلی نسل حیا و عصمت کے ہر تصور کو سباہ کر کے ویلنٹائن ڈے منائیں گے اسے دور کی کوڑی مت خیال کیجیے ہماری موجودہ نسلیں صبح شام اپنے گھروں میں مغربی فلمیں دیکھتی ہیں اوریاں اور فحش مناظر ان فلموں کی جان ہوتے ہیں ان میں ہیرو اور ہیروئن شادی کے بندھن میں جڑے بغیر ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں جن کا بیان میاں بیوی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں مایوب سمجھا جاتا ہے ایسی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو نسلیں جوان ہوں گی وہ ویلنٹائن ڈے کو ایسے نہیں منائیں گی جیسا کہ آج اسے منایا جا رہا ہے جب وہ نسلیں اس دن کو منائیں گی تو خاندان کا ادارہ درہم برہم ہو جائے گا اپنے باپ کا نام نہ جاننے والے بچوں سے معاشرہ بھر جائے گا مائیں حیا کا درس دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو مانے حمل کے طریقوں کی تربیت دیا کریں گی سنگل پیرنٹس کی نامانوس اصلاح کی مستاق خواتین ہر دوسرے گھر میں نظر آئیں گی آج سے چودہ سو برس قبل مدینے کے تاجدار نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد حیا پر رکھی گئی تھی جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم تھا جس میں زنا ایک ایسی گالی تھی جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے جس میں عفت کے بغیر مرد و عورت کا معاشرے میں جینا ممکن نہ تھا اس معاشرے کے بانی نے فیصلہ کر دیا تھا جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو تاجدار مدینہ کے امتیوں نے کبھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا مگر اب لگتا ہے کہ امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں اب وہ حیا نہیں کریں گے بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گے ویلنٹائن ڈے کسی دوسرے تہوار کا نام نہیں مسلمانوں کے لیے یہ وہ تہوار ہے جب امتی اپنے آقا کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا